امرہ بنت عبد الرحمن حبیبہ بنت سہل تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ یہ حضرت ثابت بن بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوجیت میں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو آپ نے حبیبہ بنت سہل کو اندھیرے میں اپنے دروازے کے پاس کھڑے پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا میں حبیبہ بنت سہل ہوں آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگی میں نہیں اور ثابت بن قیس نہیں یعنی اپنے شوہر کے متعلق کہا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں پھر جب حضرت ثابت بن قیس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حبیبہ بنت سہل آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا اس نے مجھ سے بیان کیا حبیبہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا اس سے وصول کر لو چنانچہ انہوں نے مال لے لیا اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے ہاں بیٹھ رہی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستائیس